تیسرا جز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ وہی تھرٹی تھری جو رکو چل رہا تھا ہمارا اس کا ہی کنٹینیوشن ہے رسول جو ایک کے بعد دوسرے آتے رہے ان میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات کسی دوسری حیثیت سے بلند کیے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے اور ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرشتے نے کی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے الا نہیں ہو سکتے جس کی مدد کی جائے وہ الا کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہتا تو جو ان کے بعد لوگ آئے وہ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن لوگوں نے راہ حق سے اختلاف کیا کوئی ماننے والا بن گیا اور کوئی کافر ہو گیا رکو نمبر نمبر 34 ہے آئے 254 سے لے کے 257 تک اس میں آیت الکرسی اور اللہ کی راہ میں انفاق کا حکم دیا گیا اس کے بارے میں ہے ایمان والوں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے وہ ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے ساری کائنات کا مالک وہی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ماضی اور مستقبل کا وہ جاننے والا ہے اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں سوائے اس کے جو وہ خود چاہے اس کی حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں وہ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے آیت الکرسی ہمیشہ پڑھا کرے اپنے اسکار میں اس کو شامل کریں صبح شام کے اسکار اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں کیونکہ حدیثیں بھی آتی ہیں اس کے بارے میں تو اس کی ڈیٹیل چاہے تو آپ حدیثوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کا عزن ہو تو یاد رکھو اب حقیقت کھل چکی ہے حق اور باطل میں تمیز ہو چکی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جس نے رب کا سہارا لیا اور رب کے سوا دوسروں کی عبادت سے انکار کیا اس کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں لگے گی کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان کو تاریکیوں سے یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے کافروں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں ڈھکیلتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں رکو نمبر تھرٹی فائیو ہے آئے نمبر 258 سے لے کے 260 تک جس میں اللہ کے قدرت کے تین مشاہدات بتائے گئے ہیں تھری آبزرویشنس اور تینوں آبزرویشن میں آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ اس میں کیا بات بتائی گئی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلا قصہ ہے نمرود کے بارے میں نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث کی وہ کہنے لگا کیا تم مجھے رب نہیں مانتے تو پھر تمہارا رب ہے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو پھر نمرود کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں بادشاہ نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا کہنے لگا دیکھو میں نے بھی مار دیا اور میں نے بھی زندگی دی اور موت دی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نادان ہے اس کو یہ اگزامپل سمجھ میں نہیں آئے گی انہوں نے بحث نہیں کی یہ دلیل لے کے بلکہ دوسری دلیل پیش کی یہ ہوتا ہے بحث کرنے کا ڈبیٹ کا طریقہ بیسٹ ڈبیٹ ابراہیم علیہ السلام سے ہم سیکھتے ہیں انہوں نے دوسری دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے سن رائز کہاں سے ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں گروپ کرتا ہے سن سیٹ کہاں ہوتا ہے مغرب میں تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تجھے لگتا ہے کہ تو رب ہے تو ایک کام کر دے تو مغرب سے اس کو طلوع کر دے وہ کر کے دکھا دیں یعنی سن رائز تو مغرب سے کر دیں سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا دے یہ سن کر وہ حیران ہو گیا نمرود جو بادشاہ تھا وہ حیران پریشان ہو گیا ششتر ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ آتا ہے اس واقعے میں بھی غور کرنے کی بات ہے جس میں عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے جو اس کی تفسیر آتی ہے اس میں بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہے عزیر علیہ السلام جا رہے تھے کہیں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی اجڑی پڑی ہوئی ہے بالکل ویران ہے تو حیران ہوئے اور کہا کہ اس کے رہنے والے دوبارہ کیسے زندہ ہوگی اللہ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ان کو موت دے دی انہیں کو موت دی عزیر علیہ السلام کو اور اس طرح سو سال گزر گئے عزیر علیہ السلام کو موت دینے کے بعد سو سال گزر گئے پھر ان کو زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنے دیر مرے پڑے تھے کہنے لگے بس یہی دن ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا تم سو سال تک پڑے ہوئے تھے ہماری قدرت کو دیکھو کہ تمہارا کھانا پینا بالکل خراب نہیں ہوا جو بھی تم کھانے پینے کی چیز ساتھ لے جا رہے تھے سفر میں وہ ویسے کے ویسے ہیں اسپوائل نہیں ہوا باسا بھی نہیں ہوا ہے لیکن اپنے گدھے کو دیکھو جو تم اپنے ساتھ ڈونکی لائے ہو ہو گدھا لائے اس اس کو دیکھو کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی ہے بالکل وہ پوسیدہ ہو چکی ہیں کیونکہ اللہ کی مرضی جو چیز چاہے وہ رکھ دے اب دیکھو ہم کس طرح تمہارے گدے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس پر اس پر گوشت چڑھا کے دکھاتے ہیں تو اللہ نے اس گدے کو گوشت چڑھا کے دکھایا کہ دیکھو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں تم نے پوچھا تھا نا ان مردوں کو کس طرح زندہ کرو گے تو تمہارے لیے عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے تیسرا جو مشاہدہ ہے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا یعنی مجھے یقین تو ہے لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے علم ال یقین دوسرا ہوتا ہے آئین الیقین اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین تو علم تو تھا کہ زندہ ہوتے ہیں مردہ زندہ ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا علم تھا ان کو علم الیقین آئین الیقین جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آئین الیقین آنکھ سے دیکھنے کے بعد یقین حق الیقین بالکل اس کو محسوس کرنا تو یہ ہوتا ہے حق القین تو آئین القین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ تو اس کو کس طرح زندہ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں انہوں نے عرض کیا ایمان تو ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے یعنی عین الیقین ہو جائے مجھے فرمایا گیا چار پرندے لے لو انہیں مانوس کرو پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کو بلاؤ پھر دیکھو کس طرح تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے یعنی یہ جو پرندے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا گیا ان کو پھر بلایا گیا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ تینوں قصوں میں اگر دیکھا جائے تو آبزرویشن جو تینوں مشاہدات ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ہی ہاتھ میں زندگی اور موت ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبروں سے اٹھایا جانا چلے ٹھیک وہ مانتے ہیں لیکن ان کا کیا جو جلا کے راکھ کر دیے گئے اور راکھ کرنے کے بعد ہم یہاں وہاں بکھیر دیتے ہیں ان کے ذرات کو تو یہ بھی دلیل ہے کے ذرات بکھرے یا کوئی بھی چیز یہاں وہاں ہو جائے اس کو بھی اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو جوڑ کے پھر اسے ویسی شکل دے دیں اسی طرح یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا کیا جو جانور کھا لیتا ہے سپوز کسی جانور نے کسی انسان کو کھا لیا اب کیا ہوگا وہ جو انسان ہے اس کا جو پارٹ ہے وہ اس جانور کے باڈی کا ایک حصہ بن جائے گا اب اس کو بھی اللہ الگ الگ کر دے گا کیونکہ ڈی این اے بھی الگ ہوتا ہے نا تو وہ بھی پارٹ الگ کر کے اس کو اپنی شکل میں بنا دے گا تو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے پھر رکو نمبر 36 سکس آئے نمبر 261 سے لے کے 266 تک اس میں بتایا گیا ہے کہ راہ حق میں خرچ کرنے کی تین مثالیں یعنی کوئی بھی جو خرچ کرتا ہے صدقات کرتا ہے خیرات کرتا ہے اس کی تین الگ الگ طرح کی مثالیں ایک تو ہوتا ہے احسان جتانے کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کسی کو دینے یا اپنے فائدے کے لیے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی پہلی مثال دی گئی ہے احسان جتانے والے یا تکلیف دینے والے یا اپنے لیے ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینے والے اس کے بعد آگے فرمایا گیا مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جان لیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں یعنی ایک بال ہوگا اس کے اندر سو دانے یعنی ٹوٹل کتنے سات سو دانے پھر اگر اس کا اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا یعنی سات سو سے بھی زیادہ اس کو ثواب مل سکتا ہے اس کی نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس اخلاص سے دے رہا ہے کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لیکن یاد رکھو اللہ کے راستے میں وہی خرچ کرنے والے اللہ کے پاس پورا پورا اجر پائیں گے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے کسی کو دکھ نہیں دیتے تکلیف نہیں دیتے یا کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں دیتے ان کے لیے کسی بھی قسم کا غم نہیں ہوگا نہ خوف ہوگا اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا خیرات کے بعد تکلیف دینے سے کہیں بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کرو اور اس کو لوٹا دو ایمان والوں احسان جتا کر اور دکھ دے کر تکلیف دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو تو ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو احسان جتانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے یا اس انسان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے دیتے ہیں کوئی بھی صدقات خیرات کرتے ہیں وہ صرف دکھاوا ان کا مقصود ہوتا ہے اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور ظاہر ہے ایسا انسان جو دکھاوے کا کام کرنے کے لیے کام کر رہا ہے وہ تو اللہ اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہوگا اس لیے تو اگر آخرت پہ یقین رکھتا تو ایسا کام نہیں کرتا دکھاوے کا کہ مجھے کل حساب دینا ہے اور یہ میرے اکاؤنٹ میں آنا ہے تو ایسے لوگ آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی چٹان پر مٹی ہو اور زوردار بارش آئے تو کیا ہوگا وہ ساری مٹی اور بیج جو ہوگی سیڈ جو ہوگا اس کو صاف کر کے رکھ دیں اس طرح ایسے لوگوں کے کمائی میں سے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا جو ایسی چیزیں کرتے ہیں دکھاوے کا کام کرتے ہیں تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہنا اس کے برعکس اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے والوں کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک بلند ایک ہائی پلیس پہ ہائی مقام پہ ایک بلند پلیس پہ ایک باغ ہو جب زوردار بارش ہوگی تو اس سے درخت میں دوگنا پھل ہوگا ڈبل پھل ملے گا اس درخت سے اگر زوردار بارش نہ بھی برسیں تو ہلکی ہلکی فوار جو ہے وہ بھی کافی ہیں اس کو سر سبز کرنے کے لیے یا پھل دینے کے لیے سو گویا دل میں اخلاص ہوگا تو تھوڑی خیرات بھی بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے کافی ہوگی یہ یاد رکھو ایمان والوں تم میں کون یہ بات پسند کرے گا کہ اس امید پر اپنی ساری عمر باغ لگانے میں وہ صرف کر دے اسپینڈ کر دے اپنی ساری لائف اس میں اسپینڈ کر دے کہ وہ باغ اچھا پھلے پھولے اس کی پیداوار بڑھاپے میں کام آئے گی اس حساب سے وہ لگایا ہے اس نے لیکن جب بڑھاپا آ جائے اور بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں تو باغ پر آگ کا بگولا آ پڑے اور وہ دیکھے کہ سارا باغ جل کر ویران و برباد ہو گیا ہے یہی حال اس انسان کا ہے جو ساری عمر دکھاوے کی نہیں کیا کرتا رہا اور سمجھتا رہا کہ آخرت میں کام آئیں گے لیکن جب آخرت کا دن آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے دکھاوے کی ساری خیرات بیکار ہو گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو دکھاوے کا کام نہ کریں جو بھی کرے خالص نیتوں سے اللہ کی رضا کے لیے کریں تھرٹی سیون نمبر رکو ہے آیا number two hundred sixty seven سے لے کے ٹو ہنڈریڈ سیونٹی تھری تک اس میں اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کریں وہ بتایا گیا ہے ایمان والوں اپنی تجارت اور زمینی پیداوار یعنی جو اناج وغیرہ تم اگاتے ہو زمینی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جو ردی مال تم خود لینے کو تیار نہیں ہو وہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود بھی نہیں لینا چاہتے ایسا ردی مال کسی کو نہ دو شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم دے دوں گے تو غریب بن جاؤ گے مفلسی آ جائے گی اور پھر بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ یہی خرچ تم ایسے کاموں میں کرو جہاں پر بے حیائی چل رہی ہے اس کے لیے انکریج کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے اور زیادہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور حقیقی نفع و نقصان کی سمجھ اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ جس کو سمجھ میں آئے کہ حقیقی نفع و نقصان کیا ہے یہاں خرچ کرنا صحیح نفعے کا سودا ہے یا نقصان کا سودا ہے اسے جو سمجھ میں آئے وہ اللہ کی بڑی عنایت ہے جسے یہ نصیب ہوئی اس نے بڑی خیر پا لی یاد رکھو تم جو کچھ خرچ کرو گے یا نظر مانو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں موقع کی مناسبت جس طرح چاہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو چاہے لوگوں کے سامنے دو یا چاہے چھپا کر دو کبھی کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ چھپا کے دینا تو کسی کے بھی سامنے دے رہے ہوں اللہ کو پتہ ہے تمہاری نیت کیا تھی اور کبھی کبھی ظاہر کر کے دینا اس وقت بیٹر ہوتا ہے جب ہم ہمارے لوگوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی دے دو تو اس وقت الٹا دینا سبھی کے سامنے اچھا ہوتا ہے تو نیتوں پہ ہے کہ تم سامنے دو چاہے چھپا کے دو کیونکہ اصل چیز نیت کی درستوں کی اور خالی سے عمل ہے تمہارا اخلاص کتنا ہے نیت کیا ہے پھر آگے فرمایا پیغمبر کا کام صرف راہ دکھانا ہے راستہ دکھانا سیدھا راستہ لوگ ہدایت قبول کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے اگر کفر کی روش اختیار کرے یا کفر کی روش نہ چھوڑے تو پھر پیغمبر کے کوئی ذمہ نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں تمہارا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر اللہ کے خوش ندی میں خرچ کرو گے تو پورا پورا اجر پاؤ گے اللہ کے بندو اپنے مال ان غریب تنگ دست پر خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے اور جو مانگنے کے لیے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے بار بار کسی کے پیچھے جا کے نہیں مانگتے نا واقف ان کو دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار لوگ ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو مگر ان کے چہرے دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ یہ مسکین لوگ ہیں تو ان کو بھی دیا کرو رکو نمبر 38 ہے اس میں سود حرام ہے اس کے بارے میں ہے اور مقروض جو ہے یعنی قرض لینے والا اس کے ساتھ نرمی کرو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والے اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ہیں مگر سودی کاروبار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے گرفت سے نہ بچ سکیں گے روز آخرت ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے جن نے لپٹ کر ان کو دیوانہ بنا دیا ہو آپ نے کبھی مرغی کے جو روگ والے شخص ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ حرکت کرتے ہیں اس طرح ان کی حرکتیں ہوگی اس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ سودی انسان تھا سود کا کاروبار کرنے والا کیونکہ یہ ظالم سود کو تجارت بتاتے تھے یہ کہتے تھے یہ سود نہیں بلکہ یہ ہمارا بزنس ہے حالانکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے یاد رکھو جو سود لینے سے باز نہ آیا اس سے اللہ خود نپٹے گا اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے ویسے بھی سود لینے دینے والے آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمیشہ روتے دھوتے رہتے ہیں زندگی میں بھی خوش نہیں رہتے کیونکہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے نماز ادا کرنے والے زکوٰۃ دینے والے خوف اور غم سے آزاد ہوں گے ایمان والوں اگر سود کی کچھ رقم کسی کے ذمہ باقی ہے ابھی تو اسے چھوڑ دو اگر تم نے سود کھوری نہ چھوڑی تو خبردار اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہی ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان ہے اس میں جو سودی کاروبار کرتے وہ کان کھول کے سن لیں کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اگر تم توبہ کر لو تو اپنے اصل رقم وصول کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے اگر مقروض یعنی قرض لینے والا تم سے مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دو اور اگر وہ بالکل ادائیگی کے قابل نہ ہو تو اسے معاف کرنا بہتر ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا اتنا غریب ہے کہ اس سے وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واپس کر دے تو اسے معاف کر دو ڈرو اس دن سے جس دن اپنے رب کے حضور تم کو پیش ہونا ہے جہاں ہر کیے کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا جو بھی تم کر رہے ہو رکو نمبر 39 ہے آیا نمبر 282 سے لے کے 283 تک 282 آیا ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اس کو آیت الدین کہتے ہیں اس میں یہ دونوں آیتوں میں لین دین کے بارے میں بتایا گیا ہے اور قرض کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں ہیں مسلمانوں جب کسی مقررہ مدت تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرنے لگو یعنی قرض کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو یہی مشکل ہے کہ ہم لکھتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد جھگڑے فساد ہونے شروع ہوتے قتل و غارت تک بات آ جاتی ہے اس لیے اللہ کے حکم کو مانو قرض لینے اور دینے والے اس پہ اتفاق کرے اور لکھا کرے کتنا قرض لیا ہے کتنا قرض دیا ہے اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا کہ اختلاف نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور اگر تم مر گئے تو تمہارے وارث پھر تمہاری دائری سے دیکھیں گے کہ تمہارا کتنا قرض باقی ہے کس سے لینا ہے یا کس کو دینا ہے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس پہ عمل کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے ہر طرح کے لین دین کے لیے گواہ کر لیا کرو اس پہ گواہ بھی رکھا کرو اگر کوئی قرض لینے والا نابالغ ہے میچورڈ نہیں ہے بے سمجھ ہے یا کمزور ہے اور معذور ہو یا خود نہیں لکھا سکتا یا تو اس کو لکھنے ہی نہیں آتا یا اتنا کمزور ہے کہ لکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جیسے ضعیف وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست وکیل بن جائے لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ اپنا فرض انجام دے یہ نہیں ہو کہ لکھنے والا کچھ کمی زیادہ کر دے اس کے اندر لکھنے میں اور گواہی کو چھپانا سخت گناہ ہے گواہوں کو گواہی دینے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی گواہی دینے بلائے تو گواہی دیا کرو لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی فریق نقصان نہ پہنچائے کہ کوئی گواہ کو پکڑ کے لائے اب تو نے یہ جو گواہی ہے وہ اس کو بدل کے بولنا ہے یہ بھی نہیں کرے اور لکھنے والے کو بھی کوئی ایسی دھمکی نہ دے کہ تم نے ایسا لکھا ہے لیکن اس کو چینج کر دو تو یہ بھی نہیں کرنا ہے اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں جو بھی لکھائی ٹپائی ہے اس کے لیے بھی گواہی کی ضرورت ہے دو عورتیں اس لیے کہ ایک اگر بھول جائے تو پھر دوسری اس کو یاد دلا دے کیونکہ عورتیں اکثر بھولتی ہیں اس لیے دو عورتیں کہا گیا ہے ایک مرد اور دو عورتیں وہ بھی چل سکتا ہے سفر کی حالت میں کوئی لکھنے والا نہ ملے اب سفر کی حالت میں ہے انسان کچھ لکھنا چاہتا ہے لین دین کا کاروبار ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کوئی چیز گروی رکھے جیسے مارگیج ہوتا ہے وہ رکھ کر اس کا قبضہ قرض دینے والے کو دے دے کہ یہ چیز میں یا تو سونا یا کوئی بھی چیز تمہارے حوالے کرتا ہوں جب میں قرض واپس کر دوں تو میرا سونا یا جو میں نے کچھ رکھا ہوا ہے وہ مجھے واپس کر دینا یاد رکھو گروی رکھی ہوئی چیز مالک کی ہے یعنی جس نے گروی رکھی ہوئی ہے قرض لینے والا ہے اس کی وہ چیز ہے جو گروی رکھی ہوئی ہے تو اس کو استعمال نہیں کرے قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں کہ مقروض کی طرف سے قرض ادا کرنے کے بعد اس کی واپسی سے انکار کر دے اب وہ قرض لینے والا ہے اس نے قرض واپس کر دیا اب اس کا جو رکھا ہوا گروی مال ہے وہ بھی واپس کرنا ہے قرض دینے والے کو وہ یہ نہیں کرے کہ اپنے پاس ہی رکھے کہ میں قرض بھی لے لوں اور پھر وہ گروی رکھی ہوئی چیز بھی لے لوں رکو نمبر چالیس ہے اور یہ رکو نمبر چالیس سورہ البقرہ کے لاسٹ رکو میں آتا ہے تو یہاں پر سورہ البقرہ فنش ہو رہی ہے یہ آیا نمبر 284 سے لے کے 286 تک آئے گی سورہ کا آغاز دین کے بنیادی تعلیمات سے فرمایا گیا جو ہم نے شروعات میں الف نام میم ذالکل کتاب اس میں کیا تھا دین کی جو بنیادی تعلیمات تھی وہ تھی سورت کا اختتام بھی انہی امور کے ذکر سے ہو رہا ہے جو بیسک ہے بنیادی جو چیزیں ہیں اس سے یاد رکھو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تمہاری کوئی کھلی یا کوئی بھی چھپی ہوئی بات اس سے مخفی نہیں چھپی ہوئی نہیں وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا پھر جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے وہ سزا دے دے اب یہ آگے کی جو دو آیت آ رہی ہے ٹو ایٹی فائی اور ٹو ایٹی سکس یہ آمن رسولو سے شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے یہ بخاری میں بھی اور دوسرے بھی حدیثوں میں آتی ہے اب کافی ہو جائے کس چیز سے کافی ہو جائے وہ الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی ہوئی ہے کہ شیطان سے کافی ہو جائے کسی بھی شر سے کافی ہو جائے تو الگ الگ تفسیر ملے گی لیکن عادت ڈالے کہ رات کو سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ سورہ بکرا کی جو لاسٹ دو آیتیں ہیں اس کی تلاوت کریں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اگر یاد نہیں تو پڑھ پڑھ کے یاد ہو جائے گی ڈیلی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اور اس کے کئی فضیلتیں بھی ہیں جادو وغیرہ کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور بھی کئی فضیلتیں آتی ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو یاد کریں اب اس کا جو مطلب ہے اس کا خلاصہ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کا اللہ پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر رسولوں پر ایمان ہے ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں ایک بھی رسول کا انکار نہیں کرتے ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے حکم سنا اور فرما برداری کی سمینا و آتانا الہی ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دے ہم تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں مسلمانوں یاد رکھو ہر شخص پر ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی کمائے گا نیک پھل پائے گا جو کوئی بدی سمیٹے گا اس کی سزا وہی بھگتے گا ایمان والو رب سے دعا کرو اے ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہمیں نہ پکڑ اے ہمارے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اب پہلے لوگوں پر جیسے پہلے لوگوں پر کیا تھا جو پہلے ہم سے امت تھی ان کے لیے مشکلات بہت ساری تھی جیسے بچھڑے کی انہوں نے جب پوجا کی تھی تو ان کی توبہ صرف استغفر فر اللہ سے جیسے ہم استغفار فار کر لے اللہ سے معافی مانگے تو ہماری معافی ہوتی ہے تو ویسے نہیں تھا بلکہ ان کا حکم یہ تھا جنہوں نے بھی بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جائے اتنی سخت ان کے لیے سزا تھی پھر ان کے لیے کساس تھا لیکن ان کے لیے دیت نہیں تھی یعنی دیت یا معافی کی صورت نہیں تھی کسی نے قتل کیا تو کمپلسری تھا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے یہ نہیں تھا جیسے ہمارے شریعت میں کیا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے اس کا وارث تو وہ معافی ہو سکتی ہے یا دیت دے دے تو پھر یہ والی چیزیں ان کے شریعت میں نہیں تھی پہلی شریعت میں اور ایون اگر کوئی بھی غلازت لگتی تھی ان کے کپڑوں کو یا کہیں پہ بھی اگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تھا تو صاف کر کے وہ پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اتنا ٹکڑا ان کو کاٹ کر نکال دینا پڑتا تھا اور ایون غنیمت کا جو مال تھا ان کے لیے حرام تھا اور بھی کئی چیزیں تھیں جو ان کے لیے مشکل تھی لیکن ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور ہماری شریعت میں ساری آسانی کر دی گئی ہے الحمد للہ کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اے پروردگار جس بوجھ کا اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھنا ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اللہ ہی دعا سکھا رہے ہیں دیکھیں دعا کیسی مانگی جائے وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں کیسے مغفرت کی جائے وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما آمین تیسری صورت قرآن کی آتی ہے سورہ آل عمران آل عمران کا کیا مطلب ہے عمران کا خاندان فیملی آف عمران یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہیں اور نصب جو ہوتی ہیں وہ مرد کی طرف سے چلتی ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اس لیے ان کی والدہ مریم علیہ السلام عمران کے خاندان سے تھی اسی لیے سورہ آل عمران یعنی آل عمران کے نام سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب بھی ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی طرف کیا ہے کیونکہ مریم علیہ السلام عمران کے خاندان سے تھی اس میں بیس رکوع آتے ہیں اور دو سو آیات ہیں اس سورہ میں الگ الگ مضامین آئے ہوئے ہیں ٹاپکس ہیں جیسے نصارہ کے مین ٹاپک جو ہے نصارہ کے بارے میں اب دیکھیں ہم نے سورہ الفاتحہ میں کس طرح پڑھے تھے کہ ہمیں مغدوب اور دولین میں نہ شامل کر مغدوب زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ یہود ہیں تو یہود کے بارے میں ہم نے سورہ البقرہ میں پہلے پڑھے اوکے اب دوسرے بچتے ہیں دولین دولین ہے نصارہ تو پہلے مغدوب کے بارے میں ہم پڑھے اب دولین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نصارہ کے بارے میں جنہیں کوئی علم نہیں اور علم کے بغیر بٹک رہے ہیں ایک بات آپ نوٹ کریں سیکوینس دیکھیں آپ سورہ فاتحہ میں پہلے کیا آیا مغدوب کے بارے میں اور پھر بعد میں دولین کے بارے میں تو مغدوب کون یہود تو یہودیوں کا زیادہ پارٹ آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا تو فرسٹ سورہ کون سی آئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ جس میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں پہلے پڑھا آپ نیکسٹ کون ہے دولین سورہ فاتحہ میں دیکھیں لاسٹ میں کون آتا ہے نیکسٹ والا دولدین تو دولدین یعنی کون جو کرسچن ہیں عیسائی ہیں ان کے بارے میں تو اب یہ آل عمران جو آئی ہے وہ نیکسٹ آئی بھی ہے جس میں زیادہ تر حصہ کرسچن لوگوں کے بارے میں ہیں عیسائیوں کے بارے میں ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہاں پر کہ پوری ڈیٹیل میں جائے کون سا سیکوینس کب آتا ہے کیوں آتا ہے اللہ نے یہاں پر یہ بات کیوں کہی وہ تو ہم اپنے مفہوم قرآن جو بہت ڈیٹیل چل رہی ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ نے ایک ایک ورڈ بھی قرآن میں اور ایک ایک بات بھی قرآن میں ایسی بتائی ہے کہ اس میں سیکوینس ہے ربط ہے کنیکشن ہے اور چنے چنے ورڈز ہیں انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اب یہ جو سیریز ہے اس کے اندر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اوکے تو نسارا یعنی دولین کا ذکر اور انہیں دعوت اسلام اس کا خاص موضوع ہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اسلام کی اس میں کئی دعائیں آپ کو ملے گی ربی ربنا سے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق یعنی یونیٹی اس کی تلقین کی ہوئی ہے پھر غزب وحد کے کچھ چند واقعات ملیں گے اور اللہ کے راستے میں شہادت کا جو درجہ ہے اس کا بھی بیان ہے تو اب شروع کرتے ہیں رکو نمبر ایک ہیں آیا نمبر ون سے نائن تک اس میں محکمات و متشابہات جو آیات ہیں اس کے بارے میں اور اہل ایمان کی اس کے بارے میں روش کیا ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے زندہ اور ساری کائنات کا بندوبست کرنے والا رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی نے قرآن مجید اتارا ہے اسی نے تورات و انجیل بھی نازل کی تھی یہ وہی رب ہے جس نے پہلے تورات اور انجیل نازل کی تھی اور اب قرآن اتارنے والا بھی وہی رب ہے قرآن کے نزول سے پہلے یہ کتابیں انسانیت کی رہنمائی تھی کہ ان کو ہدایت ان کتابوں سے ملتی تھی قرآن سے پہلے اب قرآن چونکہ آ چکا ہے اس کے منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے جو بھی قرآن کا انکار کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں چھپی ہوئی نہیں ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکلیں بنانے والا بھی وہی ہے آگے بتایا گیا ہے کہ کلام اللہ جو ہے اللہ کا کلام اس میں دو قسم کے احکام آتے ہیں پہلے احکام جو ہیں وہ صاف صاف اور کھلے احکام ہیں محکم احکام ہیں دوسرے جو احکام آتے ہیں وہ انسان سمجھ نہیں سکتا ایسے کچھ احکام ہیں جسے متشابہات کہتے ہیں جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے نا وہ متشابہات آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیوں کیونکہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اپنے پنمانی مطلب نکالنے کے لیے لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ کھلے اور صاف احکام پر عمل کرتے ہیں اور جو حقیقتیں ان کی عقل میں نہیں آتی انہیں سمجھ نہیں آتی کیا مطلب ہے الفلام میم کا کیا مطلب ہے حامیم کا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ ساری چیزیں انہیں سمجھ نہیں آتی ان کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ پیدا نہ کر کجی پیدا نہ کر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آخرت کے معاملات یا متشابہات جو آیات ہیں ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن اس میں شک نہیں اور تو ایک دن سب کو اپنے حضور جمع کرنے والا ہے یہ تیرا وعدہ ہے آخرت کے چند مسائل جو ہیں جو بھی مسائل ہے کس طرح ہوں گے کیا ہوں گے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے تو نے بتایا اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کو تیرے حضور پیش ہونا ہے آخرت میں یہ تیرا وعدہ ہے اور یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا رکو نمبر دو ہے آیا نمبر دس سے لے کے بیس تک ٹین ٹو ٹوینٹی آیت تک اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین ہی صرف اسلام ہے یعنی دین فقط اسلام ہے اور کفر کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے جو لوگ اللہ کی باتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ بلاخر اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیے جائیں گے فرعون پکڑا گیا اس سے پہلے کے بد کردار بھی بچ نہ سکے ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں آپ کافروں کو بتا دیں کہ تم دنیا میں آخر مغلوب ہوں گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ تین سو تیرہ لوگ جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا ایسے ایمان والے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے آگے بتایا کہ مومن اپنے بے صرف و سامانی اور کفار کے مال و دولت سے غمگین نہ ہو کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے اور کفاروں کے پاس بہت ساری دولت ہے اس سے دکھ نہ کرے اس سے غمگین نہ ہو اصل دولت ایمان و عمل کی دولت ہے ویسے بھی یہ ساری دولتیں کیا ہے ٹیمپرری عارضی ہے وہاں جو دولت ملنے والی ہے وہ پرماننٹ ہے اگر یہ حاصل ہے ایمان کی دولت حاصل ہے تو دنیاوی سر و سامان خود بخود حاصل ہو جائیں گے ایمان والوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ صبر کرنے والے سچ بولنے والے فرما بردار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب سے بخشش مانگنے والے ہیں آگے بتایا کہ اللہ کی شہادت فرشتوں کی شہادت اور علم والوں کی شہادت یہ تینوں شہادت اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور وہ عدل و انصاف پر قائم ہے انسان کو پہلے دن سے ایک ہی دین دیا گیا تھا اور وہ ہے دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر پہلا ہی ایک پہلا ہی دین جو سب سے پہلے ہی دین چلا آ رہا ہے وہ دین اسلام ہی دیا گیا تھا پہلی آسمانی کتابوں کے جھوٹے نام لینے والے اپنی ناجائز غرض کی وجہ سے ان کے خاطر اسلام میں شبہات شک و شبہات پیدا کیے ہیں یہ لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے آپ ان تک حق بات پہنچا دیں یہ نہ مانیں گے تو اللہ ان سے نپٹ لے گا آپ اعلان کر دیں کہ آپ خود اور آپ کے ماننے والے اسلام پر قائم ہیں یہ لوگ اگر اسلام پر ایمان لے آئے تو ہدایت پائیں گے اگر وہ لے آتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو پھر ہدایت پر ہیں اگر نہ مانیں تو آپ کا کام صرف حق بات کو پہنچا دینا ہے غم نہ کریں اداس نہ ہوں بس ہمارا کام کیا ہے حق کو پہنچانا باقی کا کام ان پہ چھوڑ دیں اللہ دیکھ لے گا رکو نمبر تین ہے آئے نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے تھرٹی تک اس میں علماء یہود کی جو روش ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کفر کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے بلا شبہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے رسول اور اولیاء اللہ کے قاتل دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے یہ لوگ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ بے یار و مددگار رہیں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا علماء یہود جس کتاب کو کتاب الہی مانتے ہیں اور اس پر عمل کے مدعی تھے وہ لوگ جب انہیں اسی کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو صاف پھر گئے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم آسمانی کتاب پہ تورات پہ انجل پہ اس پہ یقین رکھتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے اس سے پھر جاتے تھے عمل کا جب وقت آتا تھا تو پھر جاتے تھے صرف زبانی دعوے تھے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں کیا آج مسلمان ایسے نہیں ہیں جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو پھر جاتے ہیں عمل کرنا نہیں چاہتے بہرحال کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کے نفسانی خواہش کے خلاف تھا ان کی جھوٹی دینداری نے ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا کر دیا کہ ہم تو بہرحال نجات پا ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح ہم جہنم سے نکل کے جنت پہ جانے ہی والے ہیں حالانکہ اللہ کا قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس نسبت سے تعلق رکھتا ہے کون کس خاندان سے ہیں جس کا عمل جیسا ہوگا ویسے ہی نتیجہ اسے پیش آئے گا عزت و ذلت حکومت دینا یا حکومت چھیننا رات کی تاریکی اور دن کا اجالا زندگی سے موت اور موت سے زندگی بخشنا سارے کے سارے تمام کے تمام امور اللہ کے ہاتھوں میں ہیں یہ تمام جہانوں کے مالک کا کام ہے اللہ ہی کا کام ہے وہ جسے چاہیں بے حساب رزق عطا کریں آگے کہا گیا ایمان والوں کافروں کو اپنا دوست اپنا مددگار اپنا سرپرست نہ بناؤ ایک بات یاد رکھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو اور ان کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں بزنس نہ کرو یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ان کو اپنا مددگار نہ بناؤ کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا اب دیکھیں کوئی بھی ریلیجن والا ہو وہ کیا کہے گا کہ جو تمہارے دوست ہیں دوسرے ریلیجن والے دوسرے مذہب والے ان کے ساتھ اچھے رہو لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرو ہر ایک کوئی یہی کہے گا اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں ان کو سرپرست نہ بناؤ یا دوست نہ بناؤ لیکن بزنس وغیرہ ان کے ساتھ کی جا سکتے ایون ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے آپ حدیث اور قرآن کے آگے آیت دیکھیں گے کہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ انصاف کرو تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا نہ رہو دین کے معاملے میں ان کو دوست نہیں بنایا جائے گا نو no کمپرومائز لیکن جو بھی لوگ دین کے معاملے میں ان کو دوست بنائیں گے ان کے بارے میں آگے بتایا گیا ایسا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہوں خوب یاد رکھو اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہیں قیامت کے دن تمہارا ہر اچھا اور برا عمل تمہارے سامنے لایا جائے گا جو بھی تم نے کیا ہوگا اچھا عمل بھی اور برا عمل بھی دیکھنا آج کوئی غلط قدم اٹھا تو کل پچھتاؤ گے اس لیے آج کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ ورنہ آگے پچھتاوا ہوگا اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی آنے والی عذاب سے ڈرا رہا ہے کہ آگے کیا عذاب آنے والا ہے پہلے ہی وارننگ دی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا رکو نمبر چار ہے آیا نمبر 31 سے 41 تک جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے کچھ واقعات آئیں گے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کی محبت اور اپنی گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ اور رسول کی پیروی کرو اللہ نا فرمانوں کو پسند نہیں کرتا جو پیروی نہیں کرے فرما بردار نہ ہو اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندان کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے چنا ہے ان کو یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں یہ واقعہ قابل ذکر ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دوں گی یہ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی تھی انہیں لگا تھا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی بچہ ہوگا میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران اور پریشان ہوئی کہ بچی یعنی بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک لڑکے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے اس بچے کا نام مریم رکھا اس کے لیے اللہ کی پناہ چاہی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا جب مریم علیہ السلام پیدا ہو گئے تب ان کی ماں نے ایک دعا کی تھی وہ دعا کیا تھی پتہ ہے انی اوئی زحا بکا وزور مین شیطان الرجیم جس کا مطلب یہ ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جسے بھی بچہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھا کرے اب یہاں پر دیکھیں اوئی زحا انہوں نے کہا ہا لڑکی کے لیے آتا ہے اگر کس کو بیٹا ہو جائے تو اوئی زحو کہیں انی اویز ہو بکا وزریت ہو تو اس طرح کہا جا سکتا ہے وزریت ہو بیٹے کے لیے اور وزریت ہا بیٹی کے لیے مین شیطان الرجیم یعنی اللہ کی پناہ میں میں اس سے بھی اور اس کی فیوچر میں جو اولادیں ہونے والی ہیں اس کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں یعنی فیوچر کی بھی فکر بہرحال اور ذکریہ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران یا کفیل بنایا جب ذکریہ علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں یعنی کمرے میں جاتے وہاں مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہوتی بہت بزی رہتی تھی عبادت کرتی تھی وہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پاتے یعنی اگر سردی کے موسم کے کچھ پھل ہوتے نا جو گرمی میں نہیں ملتے تو وہ پھل وہاں دیکھتے یا گرمی کے موسم میں جو پھل ہوتے تھے وہ سردیوں کے موسم میں ملتے نہیں ہیں یعنی جو بے موسمی جو پھل تھے وہ کبھی کبھی وہاں پاتے اور پوچھتے مریم کو کہ یہ چیزیں تمہیں کہاں سے مل گئی انہوں نے تو نہیں دیا تھا وہ سارے جو چیزیں تھیں وہ تو مریم علیہ السلام کہتی کہ اللہ کے پاس سے کہ اللہ کے پاس سے مجھے رزق ملتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی ان کو کوئی اولاد نہیں تھی تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ اگر بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے میرا بھی بے موسم سیزن چل رہا ہے یعنی وہ بوڑھے تھے ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی بے موسم تھے نا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ذکری علیہ السلام کی پکار سن لی دعا سن لی اور خوشخبری دی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانج کے باوجود تجھے بیٹا ملے گا جس کا نام یاہیا ہوگا اللہ نے خود نام بھی رکھ دیا یاہیا تو یہ بھی نام بہت پیارا ہے کبھی کوئی رکھ دیں اپنے بچے کا نام ہمارے بس چلے تو ہم ہمارے بیٹوں کا نام یاہیا رکھیں لیکن کبھی کبھی ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہمیں رکھنے نہیں خاص طر سے ماؤں کو رکھنے نہیں دیتے تو یہ اگر کوئی چانس دے تو یاہیا نام رکھے اللہ نے خود یہ نام رکھا یاہیا وہ پیغمبر اور نہایت نیک ہوگا پیغمبر بھی ہوگا اور نیک بھی ہوگا رکو نمبر پانچ ہے آیا نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی فور تک اس میں مریم علیہ السلام کواری ہونے کے باوجود ان کے بطن سے جو پیٹ سے بسی علیہ السلام کی پیدائش بھی اس کے بارے میں آیا ہے فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے چن لیا ہے تجھے پاک باز بنایا ہے تجھے خوشخبری ہو کہ تو شوہر کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں یعنی ان کے شوہر نہیں تھے کنواری تھی اور وہ ماں بننے والی ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے وہ تیری گود میں بھی اور بڑے ہو کر بھی یکساں بات کریں گے یعنی جیسے بڑے بات کرتے ویسے کھٹولے میں بھی یعنی جو کریڈل ہوتا ہے ماں کی گود ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو بات نہیں کر سکتا وہ ویسے بھی اس ایج میں بھی بات کریں گے جیسے بڑے کرتے ہیں مریم علیہ السلام کہنے لگی میں پاک دامن ہوں اور میرا کوئی شوہر بھی نہیں میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتوں نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب وہ کبھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے آگے کہا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ انہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجل سکھائیں گے لوگوں کو چنانچہ بیٹا پیدا ہوا وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا یہ جو معجزات ملے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کے عزن سے ہو رہے تھے ان کا اپنا کمال نہیں تھا کیونکہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے پہ پھونک مارتے تو وہ مٹی کا پرندہ جو تھا وہ زندہ ہو جاتا اور اڑنے لگتا اور اللہ کے عزن سے پیدائشی اندھے جو ہوتے تھے ان کو بینائی آ جاتی یہ بھی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینائی چلی آتی واندھا انسان دیکھنے لگتا اور کوڑی یعنی لیپر پرسن جو لیپرسی ہوتی ہیں وہ بھی تندرست ہو جاتا وہ بھی شفا یاب ہو جاتا اللہ کے عزن سے ان کو یہ بھی معجزہ دیا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ مردوں کو زندہ بھی کر کے دکھاتے یہ بھی اللہ کے عزن سے تھا اور جو کچھ لوگ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے یعنی کوئی چیز جیسے کبٹ میں شیلف میں رکھے ہوئی ہیں وہ ذخیرہ کر کے رکھتے یا کوئی پیسہ تجوری میں رکھا ہوا ہے وہ بتا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم نے یہ چیز رکھی ہوئی اتنا اتنا رکھا ہوا ہے وہ تک بتا دیتے تھے یہ بھی ایک معجزہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ تورات کی تصدیق کرنے والے بد کر آئے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو مگر لوگوں نے انکار کر دیا آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تو اسی طرح ہر نبی نے پکارا کہ میرے مددگار بنو آج علماء بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں آج دین کا کام کرنے والے دین کے کام کے لیے لوگوں کو پکارتے ہیں لیکن چند لوگ آگے آ جاتے ہیں بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا تو چند سچے انسانوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا چنے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے بھلے ہی وہ چھوٹی چیز کر رہے ہو چھوٹی سے چھوٹی جو محنت ہوتی ہے نا اس کو بھی اللہ بیکار نہیں ڈالے گا پتہ نہیں چھوٹی سے ہماری محنت ہوتی ہے محنت بھی نہیں کچھ محنت بھی نہیں کر سکتے چھوٹی سا ایک کام ہوتا ہے اور پتہ نہیں اس سے کئی لوگوں کو فائدے ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھیں بہرحال پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیں ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا جب کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر اور بلند تھی اس کے ڈیٹیل آگے آئے گی اس لیے اس کی ڈیٹیل ہم یہاں نہیں پڑھیں گے جو آیا ہے اسی کو ہم ٹچ کریں گے رکو نمبر چھ ہے آیا نمبر ففٹی فائیو سے لے کے سکسٹی تھری نمبر آئے جس میں بتایا گیا ہے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے اور اہل کتاب کو دعوت مباحلہ کیا گیا ہے یعنی دعوت دی گئی ہے مباحلہ کی وہ کیا ہے ہم آگے پڑھیں گے یاد تو کرو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں پورا کے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اوپر اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں جب یہ تدبیر کر رہے تھے تب اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے یعنی وحدانیت اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے اسلام کو قبول کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فوقیت دوں گا غالب رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اس دن تم سب کا فیصلہ کر دوں گا رہے کافر تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور ایمان والے پورا پورا اجر پائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا پھر اللہ نے کیا کہا کن ہو جا صرف کن کہنے کی دری تھی کہ ہو گیا اور جیسا کچھ اللہ کا ارادہ تھا اسی کے مطابق فوراً وہ ہو گئے یہ واقعات ہیں پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اس سے کہہ دو کہ میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کے علم و یقین موجود ہیں میرے پاس علم بھی ہے اور یقین بھی ہے میرا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں اگر تم بھی ان کی خدائی کے لیے ویسے ہی علم و یقین رکھتے ہو تو آؤ مباہلا کرے یوں فیصلہ کر لیں کہ ہم دونوں فریق میدان میں نکلے اب مباہلا کیا ہے دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر لانت کرے اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس پر لانت ڈال دیں یہ ہوتا ہے مباہلا تو یوں فیصلہ کر لے کہ ہم دونوں فریق میدان میں نکلے اور اپنے اپنے بیٹوں کو اپنی اپنی عورتوں کو بلا لے اور خود بھی شریک ہو جائیں اس میدان میں پھر آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے التجا کرے کہ ہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو لیکن جب بلایا گیا تو وہ لوگ نہیں آئے میدان میں رکو نمبر سات ہے آیا نمبر سکسٹی فور سے لے کے سیونٹی ون تک دعوت مباحلہ کے بعد مشترک تبلیغ یعنی کامن تبلیغ تبلیغ توحید جو مشترک تبلیغ توحید کی دعوت ہے وہ دی گئی ہے یعنی کامن ہم میں اور تم میں جو ہے وہ چیز بتائی گئی ہیں اہل کتاب سے کہا گیا کہ آؤ ان تین باتوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کامن ہے تم میں بھی ہے ہم میں بھی ہے سب سے پہلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں دوسری چیز اللہ واحد کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے یہ ہم بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہتے ہیں پھر تیسری چیز اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں یہ ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہیں یہی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا یہودیت اور نصرانیت تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا یہودیت اور نصرانیت تھی سب سے پہلے جو دین دیا گیا دین اسلام ہی تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہود تھے جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بعد آئے نا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد آئے تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اہل کتاب کا ایک گرو اہل حق کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ہم سب کو گمراہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ گرو وہ خود گمراہی میں مبتلا ہے جو خود گمراہ ہو تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہدایت دے گا وہ بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور کچھ لوگ ان کے گمراہی میں چلے جا رہے ہیں ان کی طرح چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اور وہ ایک ہیں ہم اور وہ ایک نہیں ہو سکتے ان کا عقیدہ الگ ہے ہمارا عقیدہ الگ ہے تو کیسے ایک ہو سکتے ہیں رکو نمبر آٹھ ہے آیا نمبر سیونٹی ٹو سے لے کے ایٹی تک جس میں یہود کا جو تعصب ہے وہ بتایا گیا ہے اور ان کے غلط رویے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہودی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعصب رکھتے تھے وہ کیوں نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے تو نسلی تعصب تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو دونوں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی نہ تو تعصب کس بات کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے نبوت سے نوازتا ہے اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی طرح کے حربے اختیار کرنے لگتے ہیں وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے جھوٹ موٹ کا کچھ دیر ایمان لے آتے بولتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہم مسلمان ہو گئے پھر دوسروں کو بدزد کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم مرتد ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہم کو نظر آئی اس لیے ہم پھر گئے اس مذہب سے فرمایا گیا یہ بے ایمان گرو ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا فضول ہے بیکار ہے یہ لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے وقت اپنی مرضی کی عبارتیں اس میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ عوام جو لوگ ہیں عوام جو ہے وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا بیان ہے مکس کر دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں اللہ کی کتاب میں آیا حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا بیان نہیں بلکہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یاد رکھو کسی کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے حکموں پر لوگوں کو چلائے اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتاب و نبوت عطا فرمائی ہے تو اس لیے عطا فرمائیے کہ احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اس لیے نہیں کہ اپنی بندگی کرائے اس کو رب بنائے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد کفر کی روش اختیار کر رہے ہوں تیسرے پارے کا رکو نمبر نائن ہے آیا نمبر ایٹی ون سے لے کے نائنٹی ون تک اور یہ لاسٹ رکو آئے گا اور یہ پارے کا یہاں پر اینڈ کریں گے تھرڈ پارے کا اس میں تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے یہ بتایا گیا ہے اور یعنی اسلام تھا سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا اسلام تو یہی ٹاپک ہے اس کے اندر یاد تو کرو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا فرمانے کے بعد ان سے عہد لیا تھا کہ جب بھی میرا رسول تمہاری تصدیق کرنے والا بن کر آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا چنانچہ اللہ کے تمام نبی ایک ہی دین کی طرف بلانے والے تھے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے سبھی کا دین ایک ہی تھا دین اسلام تھا سبھی نے ایک ہی عقیدے کی دعوت دی تھی ایک ہی توحید کی دعوت دی تھی اور جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہی ہے تو سب کو اسے قبول کرنا لازم ہے جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے تو ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا جو کوئی ایک پیغمبر کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے وہ گویا پورے سلسلے ہدایت کا انکار کر رہا ہے ایسے لوگ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت کے مستحق ہیں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا لیکن جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اپنی تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی یہی لوگ گمراہ ہیں بے شک جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہاں تیسرے پارے کا اینڈ ہو رہا ہے